حضرت جودان رحمہ اللہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی سے کسی غلطی پر معذرت کی اور اس نے قبول نہ کی اس پر ناجائز ٹیکس وصول کرنے جتنا گناہ ہے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے یہ روایت محمد بن اسماعیل کے واسطے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سابق حدیث کی مثل بیان کی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار سات سو اٹھارہ